حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو عذاب قبر اور مسیحی دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پندرہ